سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہمارے سامنے سے چوپائے گزر جاتے تھے جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز ہو تو پھر آگے سے گزر جانے والی چیز نقصان نہیں دیتی حدیث نمبر چودہ سو ستتر مسنت احمد